یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے